حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سارا ہی مقام وقوف ہے اور مینا سارا ہی قربان گاہ ہے اور مزدلفہ پورا ہی وقوف کی جگہ ہے اور مکے کے سب راستے یہاں آنے کی راہیں اور قربان گاہ بھی سننے ابو داود حدیث نمبر 1937